معمر نے زہری سے روایت کیا اور دوسری سند میں ایوب سے بواسطہ ابن ابی مولائی کا اسی طرح بیان کیا البتہ اس روایت میں یہ اضافہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوسرے نکاح سے خاموش ہو گئے سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار ستر